کل جو قرآن کی آیتیں نقل کی تھیں ان میں سے ایک تو طبیان لکل رشی ان کی آیت تھی ایک وہ تفصیل کل ریشائی ایک ما محفرت نہ پھر منشی اور ایک وکل کلر رشی ان فصل نہ تفصیلہ اور ایک تفصیل ذکل وغیرہ تو طبیان ذکل رشی ان کی تو پوری وضاحت آ گئی تھی اور تقریباً وہی تفصیل جو ہے وہ تفصیل کل شی ان اور میں فرتنا فی پھر من منش ان اور کل شی ان فسل ن تفصیل میں اور تفصیل لکل ان ان سب میں تقریباً وہی تفصیل ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ تفصیل کل ان میں کل شی ان سے کیا مراد ہے اس سے ہر وہ چیز مراد ہے کہ جس کی طرف ان کو حاجت تھی جس کی طرف لوگوں کو حاجت ہے حلال اور حرام اور امور دین کے اعتبار سے کل یختاجون اختاجون اس سے وہی مراد ہے یہی معنی اس کے مواد متنزل میں بیان کیے گئے ہیں جدالین میں بیان کیے گئے ہیں اور تفسیر ابن کثیر میں بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ یہ وہ صورت ہے جب کہ تفصیل کلرشی ان کا مشتاق قرآن کو قرار دیا جائے لیکن کئی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے اس سے کیا مراد ہے لوح محفوظ تو اگر اسے لوح محفوظ کو مراد دیا جائے تو پھر سے اس کو مسئلہ غیب میں دلیل کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا اور کتاب ان میں یہی ما یحتاجون علیہ اور من الحلال والحرام وغیرہ اور من امور دین وغیرہ یہی معنی اس کے تفسیر کبیر میں بیان کیے امام راضی رحمہ اللہ نے جد نمبر بارہ صفحہ دو سو پندرہ اور تفسیر ابی سعود میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے ہیں جلدو صفح ستانوے اور جدادین میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے ہیں صفحہ نمبر دو سو اکتیس اور کل رشی انفصل نب تفصیل میں بھی یہی تفسیر کی گئی ہے امام راضی رحم اللہ نے تفسیر کبیر میں جن نمبر پانچ صفح دو سو ستہتر میں اور باقی رہا یہ تورات کے بارے میں جو آیا کہ تفصیل نے کل ان تو اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جس کی طرف وہ محتاج تھے امور دین میں سے اور حلال حرام وغیرہ کے اعتبار سے یہی تفسیر اس کے بیان کی ہے معالم التنزیل جن نمبر دو صفحہ اٹھائیس میں اور جلالین صفحہ ایک سو اکتالیس میں اور تفسیر ابن کثیر جن نمبر دو صفحہ دو سو چھیالیس میں یہ تو ہو گئی ان دلائل پر اجمالی بات اب آگے بہت مزے کی بات ہے پوجے کی طبیان ذکر رشی ان سے مسئلہ علم غیب پر استدلال سب سے پہلے شیعوں نے کیا عن ابی عبداللہ علیہ السلام لو لوکن بین موسیٰ و خزر ابو عبداللہ کس کی کنیت ہے امام جعفر صادق کی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں موسیٰ اور خزیر کے درمیان ہوتا یعنی جس وقت ان کے آپس میں بات چیت چل رہی تھی اخبر تو ہوما تو میں ان دونوں کو یہ خبر دیتا انی عالم امن ہوما کہ میں ان دونوں سے بڑا عالم ہوں موسا سے بھی بڑا عالم ہوں اور خضر سے بھی بڑا عالم ہوں انی عالم و علم سماوات و فی عرض اس لیے کہ جو کچھ آسمان میں ہے مجھے ان تمام چیزوں کا عدم حاصل ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ان تمام چیزوں کا عدم حاصل ہے وہ آدم و معافی جنت و آدم و معافی نار جنت میں کیا ہے اس کا بھی مجھے عدم ہے اور دو میں کیا ہے اس کا بھی مجھے عدم ہے وہ آدم و مکان وما تمام مکان یعنی ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی مجھے عدم ہے وما یقون اور جو فیوچر میں ہوگا اس کا بھی مجھے عدم ہے فرآ ان کا قبر عالم سمعه جب انہوں نے دیکھا کہ سننے والوں کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہو گئی کہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا وہ حیرت سے دیکھنے لگے اور اس حجاب سے دیکھنے لگے جس طرح کہ ہوتا ہے فقال تو انہوں نے کہا کہ یہ علم مجھے حاصل ہوا ہے کتاب اللہ سے فقال عالم تم کتاب اللہ ہی فی ہی طبیان کل شہی اس لیے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے یعنی اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا وہ طبیان ذکر شعی اصول کافی صفحہ نمبر ایک سو چالیس تو سب سے پہلے اس غیب پر استداد کرنے والے کون ہیں شیعہ ہیں اچھا ان آیتوں کی بحث پوری ہو گئی اب آگے جی، جس پر انہوں نے بہت زور لگایا تھا وہ علامہ آدم الاسماء کلّہ وہ علامہ آدم الاسماء ہے اس سے استدلال کیا ہے مولوی احمد رضا خان نے خالص الاعتقاد میں صفحہ نمبر اکتالیس میں اور اسی سے استدلال کیا ہے مفتی احمد یار خان نے جا الحق میں صفحہ نمبر چالیس سے لے کر بیالیس تک اور مفسرین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں خصوصاً ان کا سب سے بڑا پیر تفسیر میں جو ہے نا روح البیان والا اور صابی والا ہے اور ان دونوں تفسیروں میں دنیا بھر کی کمزور چیزیں جمع ہیں ماشاء اللہ جیسے یا جیسے تاریخ تبری وغیرہ اچھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا اس کی تفسیر تو آ گئی تھی پہلی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے علم غیب کو ثابت کرنا اور پھر اس پر قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنا یہ قیاس ہے یہ کیا ہے قیاس ہے کہ ان کے علم غیب پر آپ قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہو اور عقائد میں قیاس نہیں چلتا عقائد میں تو یا قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع امت اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چلتی یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ومعدم الاسما اک اللہ میں جو اصل استدلال ہے وہ لفظ کلہا سے ہے کیسے ہے لفظ کلہا اور لفظ کل کی تفصیل کب تفصیل تفصیل سے آئی ہے کہ اس کے معنی بعض کے بھی آتے ہیں اور کل کے بھی آتے ہیں دونوں معنی آتے ہیں اور یہاں پر قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ اس سے بعض مراد ہے کل مراد نہیں ہے وہ قرینہ میں آگے ذکر کروں گا قرینہ اس کا یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو تمام مغیبات کا علم دیا گیا تھا پہلے ذرا تھوڑا سا اس کو زبانی سمجھو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورتاً پوچھا یا امتحان پوچھا جو بھی اللہ کا مقصد تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں بنانے والا ہوں انی نجات الفظ خلیفہ تو فرشتوں نے اس کا انکار کیا یعنی مشورہ اس کے حق میں نہیں دیا اور یہ کہا کہ اتجا دوفیہ منجف سی دفیہ و یسف آپ جس کو پیدا کر رہے ہیں وہ زمین میں فساد بھی کرے گا اور وہ زمین میں خون بھی بہائے گا یا یعنی نقد غارت گری بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک حاکمہ نے جواب دیا کہ انی عالم ہوں مالا تالم ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ میں جانتا ہوں اس کے بعد ہے وہ عالم آدم الاسماق اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی تمام ضرورت کی چیزوں کا علم دیا اور وہی علم فرشتوں کو بھی دیا اور ابلیس وغیرہ کو بھی دیا ایسا نہیں کہ ان کو نہیں دیا وہ علم ان کو بھی دیا اور پھر اس کے بعد امتحان ان سے پوچھا کہ اب ان چیزوں کے نام کیا ہیں تو چونکہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ان چیزوں کی ضرورتیں اور خواہشیں بھی رکھی تھی تو آدم علیہ السلام کی رغبت تھی ان چیزوں کی طرف تو آپ نے ان ناموں کو یاد رکھا اور فرشتہ ان چیزوں سے پاک تھے اور ابلیس کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے توجہ نہیں کی اور وہ چیزیں وہ بھول گئے جب ان کو یاد نہیں تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں آتا پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے سارے نام بتا دیے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کے ذریعے سے آدم کی فضیلت ان پر ثابت کر کے کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو یہ سجدے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے ٹھیک ہے جی بھی ہو گیا آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے ابلیس بھی جنت میں ہے شیاتی ابلیس میں محروم ہو گیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے فرشتے بھی جنت میں ہیں آدم علیہ السلام بھی جنت میں ہیں اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب تمام مغیبات کا علم دیا گیا تھا تو پھر ابلیس کے سے وہ کیوں بہک گئے پھر ابلیس نے جب ان کے دل میں ڈالا کہ شجر ممنوع کے قریب نہ جاؤ تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے لیے شجر ممنوع ہے اگر معلوم تھا اور کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابلیس میرے دشمن ہے اگر معلوم تھا تو پھر دشمن کی بات کیوں مانی اور پھر شجر ممنوع کے قریب کیوں گئے اور اس کی وجہ سے جنت سے ان کو نکلنا کیوں پڑا تو یہ بات کا واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے اور اس کا قرینہ ہے کہ ان کو تمام چیزوں کا علم نہیں دیا گیا تھا جو چیزیں ان کی ضرورت کی تھی صرف ان چیزوں کا علم دیا گیا تھا تین باتیں ہو گئیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسما سے کیا مراد ہے اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں اس میں یہ نہیں اس کا اس میں ایک یہ ہے کہ اس سے اسماء اجناس مراد ہیں مثلا ان سے کہا گیا کہ ہاضا بعیر ہاضا فرس حاضی شات وغیرہ یہ نام مراد ہیں اسماء اجناس اسی طرح اسماء الملائکہ ایک ایک یہ ہے کہ فرشتوں کے نام ان کو بتلائے گئے تھے اور ایک یہ ہے کہ ان کی نسل کے نام ان کو بتلائے گئے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو تمام زبانیں سکھائی گئی تھی یہ باتیں تفسیر خازن میں ذکر کی ہیں جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو دو میں اور تفسیر معالم و تنظیر جلد نمبر ایک صفحہ اکیس میں لکھا ہے ابن عباس و مجاہد و قطع عالم اسمقل رشی ان حد تلقس آ اب یہاں تفسیر معالم و تنظیم میں دیکھو اس کا بھی غالباً اس میں حوالہ تھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ابن عباس مجاہد اور قطعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا کہا جاتا ہے ترجمان القرآن کیا کہا جاتا ہے ترجمان القرآن مفسر القرآن نعمت ترجمان انت اور نہیں کیا کچھ فضیلتیں ہیں ان کی وہ اور مجاہد اور قطعہ یہ تینوں بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو چیزوں کے نام بتائے گئے تھے اب آگے کہا ہے کہ ما قیدہ وما و الى یوم القیامہ اس کو کون سے لفظ سے ذکر کیا ہے قیدہ سے کہا گیا ہے کس نے کہا ہے قائل معلوم ہی نہیں تو کہا کہ عقیدہ کا لفظ ویسے بھی تمریس کے لیے ہوتا ہے جس قول کے ضعف کی طرف اور مرجو ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو قیدہ سے ذکر کیا جاتا ہے وہ راضی نہیں ہوتا اور پھر اس کا تو قائد بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ معتبر ہے یا نہیں وقاد ربیع ابن انس اسماء الملائکہ ربیع ابن انس انہوں نے کہا کہ فرشتوں کے نام مراد ہیں وقیل اسماء الذریہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ان کی نسلوں کے نام ہیں وقیل صنعت كل شيء اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر چیز کی صنعت یعنی ہر چیز میں کیا فائدہ وغیرہ ہیں یہ مراد ہے قال اهل التاويل اهل التاويل یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل علم آدم جميع اللغات اہل تعبیر سے مبصرین مراد ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے تمام زبان مراد ہیں کہ ان کو زبانیں سکھائی گئی اور تقریباً یہی مختلف اخبار تنویر المقیاس صفحہ نمبر ایک سو ایک جن نمبر ایک میں بھی ذکر کیے گئے ہیں لیکن اس میں بھی ضروریت اور اسماء الدوا وغیرہ کا قول اور قصہ اور قصیہ اور سکرجہ وغیرہ کا قول ذکر کیا گیا ہے اور یہی اقوال جو ہیں وہ تفسیر ابن کثیر جن نمبر ایک صفحہ تہتر میں اور تفسیر مدارک جن نمبر ایک اور صفحہ ایک سو ایک وغیرہ میں ذکر کیا گیا یہ ہو گئی اس کی وجہ سے علامہ من رسول اسے بھی استضاد کرتے ہیں اور اسے تو بہت واضح طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو نا اللہ نے مسثنا کیا ہے یہاں اس آیت کے ضمن میں انہوں نے یعنی جا الحق میں صفحہ نمبر پچپن سے لے کر چھپن تک اور خالص الاعتقاد میں صفحہ نمبر چوبیس اور مقیاس حنفیت یہ موضوع عمر اشروی کی کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو چھ تقریباً ان سب میں قریب قریب یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر تفسیر عزیزی اور تفسیر خازن اور روح البیان کے حوالے نقل کر کے پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس آیت اور ان تفاصیر سے معلوم ہوا کہ خدائے کہ خدائے قدوس کا خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا اب کیا شے ہے جو عزم مصطفیٰ علیہ السلام سے باقی رہ گئی یعنی آپ کے علم سے کوئی چیز باقی نہیں رہی اور وہ خاص علم غیب جو صرف اللہ جانتا ہے وہ بھی آپ نے نبی کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب مزے کی بات اس سے جو پہلی آیت ہے جس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام له ربی امدا وہ آیت یہ ہے قل ان ادری آپ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا وہ دور ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں کہ مات وادون سے کیا مراد ہے عذاب مراد ہے یا قیامت کا علم مراد ہے بارہ جو بھی مراد ہو لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے قل آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے تو اب یہاں اس آیت میں انکار ہے اور اگلی آیت پھر وہی ہے کہ فضائی بھی اب یہاں پر دو باتیں ہیں یہاں پر موضوع عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ آپ سے کہلوایا گیا تاکہ ان کافروں کا منہ بند ہو جائے ورنہ آپ کو علم دے دیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا علم میرے پاس ہو اور میں کہوں کہ میرے پاس نہیں ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اگر اس کی اس بات کو مان دیا جائے تعویل کو مان دیا جائے تو ایک چیز کا علم میرے پاس ہے اور میں کہوں کہ میرے پاس اس کا علم نہیں تو میں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا اور اگر یہ بات کسی پیغمبر کی زبان سے نکلے تو اس پیغمبر نے سچ کہا یا جھوٹ کہا اور اگر اس پیغمبر کو اس کا خدا کہے کہ تم یوں کہو تو خدا نے سچ کہلوایا یا جھوٹ کہلوایا اگر عمر کی بات کو مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا جھوٹ اور اگر اس کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر کیا ہوگا سچ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں تو تم ہم پر کفر کا فتو لگاتے ہو مولوی رشید کافر فلاں کافر اس لیے کافر کہ تم امکان کذب کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہاں پر تم کہہ دو کہ اللہ نے جھوٹ بلوایا تو بڑا گستاخ کون ہوا وہاں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کہہ سکتا ہے کہتا نہیں اور ہم ہو گئے گستاخ اس لیے کہ ہم ہم اللہ کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں جھوٹ کی اور یہاں پر تم کہہ رہو کہ اللہ نے کہلوایا یعنی گویا کہ اللہ بھی جھوٹا رسول بھی جھوٹا اس کا مطلب تو یہی ہوا پھر تو یہ کیا ہے یہ کون سی گستاخی بڑی ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ سورہ جن مکی ہے سورہ جن کیا ہے مکی ہے تو جب سورہ جن مکی ہے تو یہ باقی سارے قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پہلے سے سارا قرآن کا علم دے دیا گیا تو پھر اس کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے نازل کرنے کی پھر ضرورت ہے نہیں تھی تیسری بات یہ ہے کہ تفسیر بیزابی جن نمبر چھ صفح تین سو اناسی تفسیر مدارک جن نمبر تیس جن نمبر چھ صفح تین سو اناسی تنویر المقیاس اس کا بھی صفحہ نمبر تین سو اناسی تفسیر خازن اس کا بھی یہی سیم صفحہ ہے معدم و تنزیل اس کا جد نمبر چار صفحہ ایک سو اکانوے اور تفسیر ابی سعود جد نمبر آٹھ صفح تین سو تیرالیس روح المعانی جد نمبر انتیس اور صفحہ انہتر یعنی سکسٹی نائن اور تفسیر عزیزی صفحہ نمبر دو سو پانچ اور روح البیان اور تفسیر ساوی جو ان کے پسندیدہ تفسیریں ہیں ان سب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بعض علم غیر مراد ہے کلی علم غیر مراد نہیں ہے ان سب تفسیروں میں کیا کہا گیا ہے کہ اس سے کون سا علم مراد ہے بعض چیزوں کا علم مراد ہے تمام چیزوں کا علم مراد نہیں اس کے علاوہ یہی معنی حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری جن نمبر آٹھ صفحہ تین سو نوے اور ارشاد الساری میں جن نمبر دس صفحہ نمبر دو سو پچانوے میں بھی بیان کیا گیا تو یہ حدیث کی کتابیں ہیں اور دونوں بخاری کی شرح ہیں تو ان میں بھی یہی کہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے بعض اشیاء کا غیر مراد ہے تمام اشیاء کا نہیں پھر آگے کہا فلا یوز ہیرو اعلیٰ غیبی احدہ کہ اس کے غیب پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا اس کے غیب پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا اللہ منتظام رسول سوائے اس کے کہ جس رسول سے وہ راضی ہو تو وہ رسول اس پر غلبہ پا سکتا ہے یہ مطلب بیان کیا ہے یار لوگوں نے حالانکہ اظہر یو اظہار سے ہے اور زہر یزر بمعنی غلبہ کے آتا ہے جو مجرد ہے بابی فتح سے اور اظہر بابی افعال سے ہے تو زہر ظہور اس کے معنی تو غالب آنے کے ہیں لیکن اظہر اس کے معنی متدع کرنے کے ہیں یا غالب کرنے کے ہیں یہاں پر یہ متعدی ہے لازم نہیں ہے یہ کیا ہے متعدی ہے لازم نہیں ہے تو متعدی فعل کا معنی لازم سے کرنا یہ کیا ہے یہ تحریف کے مترادف ہے تو اسے دھوکہ دینا یہ بھی غلط ہے ٹھیک نہیں ٹھیک بس